سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں میں اس وقت حائزہ ہو گئی جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں تھے بس میں کھسک گئی آپ نے فرمایا کیا تو حائزہ ہو گئی ہے میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول میں اسی چیز میں مبتلا ہو گئی ہوں جس میں خواتین ہو جاتی ہیں آپ نے فرمایا یہ چیز تو پھر بنات آدم پر لکھ دی گئی ہے بہرحال میں چلی گئی اور اپنی حالت کو سوار کر ایک کپڑے سے لنگوٹ کس لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں آ کر لیٹ گئی حدیث نمبر نو سو انچاس مسند احمد